مرشد رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہے لب دریا ہے کوہ کا دامن آپ ہزار کو سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی جگہ جو دریا دریا کا کنارہ اور پہاڑوں کا دامن یا سمندر کا ساحل ہو یا جنگل ہو ایسی جگہ حضرت والا کو بہت محبوب تھی اور حضرت والا وہاں جایا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ میری آہ ان پہاڑوں کے دامن سے ہوتی ہوئی جلدی اللہ تعالی تک پہنچ جاتی ہے یعنی وہاں ایسی خلوت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھ جاتا ہے یہ جو اشعار پیش کر رہا ہوں یہ بھی بن گرام ضلع باغ آزاد کشمیر کی پہاڑیوں پہ حضرت نے یہ اشار فرمائے آزاد کشمیر میں بن گران ضلع باغ جو ہنسی رونق گلشن جو ہنسی کرتے رونق گلشن لگ رہے ہیں وہ آج و دمن لگ رہے ہیں وہ آج درست دمن دشت جنگل کو کہتے ہیں دمن وہ جگہ ہے جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے یعنی حسن جب بگڑ گیا تو ان کی شکل آج ایسی لگ رہی ہے جیسے جنگل اور ویرانہ اور کچرے خانہ جب حسن بگڑ جاتا ہے حسن مجاز کا یہ حلال حلال عشق حلال محبت جو اپنی اپنی منقوہ سے ہوتی ہے وہ وہ نہیں ہے بلکہ حرام عشق کے متعلق جو ہے یہ بات ہے کہ تھوڑے ہی دن میں چونکہ عشق صورتوں کا ہوتا ہے اور سورت کے اندر ذرا بھی کمی آتی ہے تو فوراً جو عاشق مجاز ہوتا ہے وہ بھاگتا ہے اس سے جیسے حضرت فرماتے تھے کہ گدے کی طرح بھاگو گے جب اس کے حسن میں ایسا تغیر دیکھو گے جو ہنسی گلشن لگ رہے ہیں جما پن بو جا سے پر میں سیدا پل بوجا سے پر لو کی سوبت سے دل ہوا روش جن کی صحبت سے دل ہوا روشن میں سدا جا سے ان پر فدا قلب و جان سے اللہ والوں پر اللہ والوں پر قلب جان سے فدا ہو جاؤ جو غیر اللہ کو دل سے نکالتے ہیں اور گندگیوں کو نجاستوں سے پاک گندگیوں سے دل کو گندگیوں سے یعنی گندے خیالات اور برائیوں سے اور برے اخلاق سے پاک کرتے ہیں اور ایسی نجاستوں سے پاک کرتے ہیں اور اس کے بعد دل کو اللہ تعالیٰ کے انوارات سے روشن کر دیتے ہیں بات کرنی ہو تو ابھی کہیں چلے جاؤ بعد میں میں تیرا تا پوجا سے میں تیرا پل بوجا سے ہوں جن کی صحبت سے دل ہوا روشن جن کی صحبت کافی میری حفاظت کو رب کافی میری حفاظت کو لکھ چاہے برا دشمن لکھ چاہے برا دشمن کی کئی قسمیں ایک تو ظاہری قسمیں ہیں کس طرح حاصلین ہوتے ہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور نفس و شیطان بھی بڑے مکار دشمن ہیں انسان کے وہ ہر وقت برائی کا راستہ دکھاتے ہیں جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں اور دنیا کی عارضی یعنی جلدی ختم ہونے والی رنگینیوں اور لذتوں میں پھنساتے ہیں حرام لذتوں میں پھنساتے ہیں اور انسان کی دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں اور آخرت بھی برباد کرتے ہیں دنیا تو اس طرح برباد ہوتی ہے کہ گناہوں کی ہر گناہ سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے چاہے وہ بد نگاہی کا ہو غیبت کا ہو اس کے تفصیل یہاں حضرت والا کا رسالہ ہے ایک منٹ کا مدرسہ جس کے یہاں ہو اس کو پڑھ لے ہر گناہ سے صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے اور روزی میں بھی بے برکتی ہوتی ہے اور بہت سارے نقصانات گناہوں کے اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ گناہ سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں تو شیطان جو ہے اس میں لگا دیتا ہے جو ہے ایسے برے برے کاموں میں اور انسان کے جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچتا ہے دنیا کا بھی نقصان پہنچتا ہے اور آخرت کا بھی بہت نقصان پہنچتا ہے جو اس کو اس وقت تو نظر نہیں آتا لیکن جب وہ جوان ہو جاتا ہے اور عمرے کی طرف اس کی عمر ٹلنے لگتی ہے اس وقت اس اس کو کی آنکھیں کھلنی شروع ہوتی ہیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ کو کیا کیا نقصان پہنچے لیکن پھر وقت گزر چکا ہوتا ہے گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا اس لیے چاہیے کہ نیک صحبتوں میں رہے اللہ والوں کے پاس رہے اور نیکیاں کرے اور گناہوں سے بچنے میں خوب ہمت سے کام لے اللہ تعالیٰ نے نفس و شیطان کو یہ اختیار نہیں کیا کہ وہ زبردستی کسی کو پکڑ کے گناہ کروا دیں ان کو یہ اختیار نہیں نفس و شیطان کو نہیں دیا نفس و شیطان صرف بس وسا ڈالتے بلکہ شیطان تو ایک طرف ایک دفعہ بہکا کے چلا جاتا ہے پھر نفس انسان کو مجبور کرتا ہے بار بار گناہ کرنے پر لیکن اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ گریبان سے پکڑ کے گناہ کروا دے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بچنے کی ہمت دی ہے جو عقل مند آدمی ہوگا کبھی گناہ نہیں کرے گا گناہ ہمیشہ احمق آدمی کرتا ہے کیونکہ عقل مند وہ جو ہوتا ہے وہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی طاقت والے ہیں اگر ہم گناہ کریں اور اللہ چاہے کہ ہم کو زمین میں دسا دے اسی وقت اندھا کر دے یا لوگوں میں ہم کو ذلیل کروا دے لیکن اللہ تعالیٰ چھپاتے ہیں اپنے بندوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ چھپاتے ہیں ستاری فرماتے رہتے ہیں اور معاف بھی کرتے رہتے ہیں جب وہ معافی مانگتا ہے تو معاف بھی کر دیتے ہیں تو اس طرح گناہوں سے ہمت سے بچا جاتا ہے ہمت اللہ نے دی ہے اس ہمت کو استعمال کر کے گناہوں سے بچا جاتا ہے حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر حفاظت ہو تو کوئی بھی دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا چاہے وہ ظاہری دشمن ہو جسمانی دشمن ہو اور چاہے ظاہری دشمنی ہو چاہے باطنی دشمنی ہو نفس و شیطان کی رب کا کی میری حفاظت کو رب ہے کہ میری حفاظت کو لاکھ چاہے برا دشمن لاکھ چاہے برا گر دشمن جو ہنسی کل تیرون پے گلشن لگ رہے ہیں وہ دشو دمن کرے پاغت نظر کی ہے ظالم ظالم کر حفاظت نظر کی اے کرنا ویران قلب کا کرنی پانی کران پی رلک کاشن ہر تو رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ نگاہ کی حفاظت کی تعلیم دیتے رہے اور فرمایا کہ یہی اس زمانے کا سب سے بڑا سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی یعنی انسان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدنگاہی کی جو برائیاں ہیں اور اس سے نقصانات ہیں اس کو دائرۂ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا اس قدر نقصانات ہیں لیکن جوانی میں جوش میں جو ہے اس کی اس کا احساس نہیں رہتا اور گناہوں کی سیلاب میں انسان بہ جاتا ہے خصوصاً اس زمانے میں کیونکہ جگہ جگہ بے پردگی ہے اور نوجوان ہوتے ہی فطری تقاضے تو انسان کو جو ہے وہ مجبور کرتے ہیں بس مجبور کا وسوسہ ہی ڈال سکتے ہیں مجبور نہیں ہوتا انسان حضرت فرما دیتے کہ اگر کوئی شخص کے ساتھ کوئی لڑکی ہو اس کی بیٹی ہو اور بے پردہ اور وہ کوئی کوئی گور گور کے دیکھ رہا ہو تو اگر پولیس انسپیکٹر ہے اس کی کمفرٹ پستول رکھے اور کہے کہ اب دیکھتا ہوں کیسے دیکھتا ہے اب دیکھ کے مجھے بتا تو وہ ہرگز بھی نہیں دیکھے گا اب کہاں سے ہمت آ جاتی ہے اب کہاں سے طاقت آ جاتی ہے نگاہ کی حفاظت کرنے کی تو فرما دیتے کہ پستول سے ڈرتے ہو خالد پستول سے کیوں نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی قدرت ہے کہ بندے کو کسی وقت بھی کیسے قسم کا عذاب دے سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر لے اور پھر بد نگاہی سے کتنی خرابیاں تو صحت کی ہوتی ہیں کہ بنا ہی کمزور ہو جاتی ہے ٹانگوں میں درد رہنے لگتا ہے آج کے جوان کو ذرا سا دوڑا کے دیکھو ہانپنے لگے گا کیا وجہ ہے کہ اکثر اللہ ماشاء اللہ لیکن اکثر جو ہے وہ بے دم ہو کے گر پڑیں گے کیا وجہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت نہیں کی اور اپنی طاقت کو ضائع کرتے رہے نالیوں میں اور پھر جو ہے ان کے جسم بھی کمزور اور آنکھیں بھی کمزور کہیں کمر میں درد ہے کبھی سر میں درد ہے کبھی آنکھوں آنکھیں کمزور ہو گئیں کہیں کچھ کہیں کچھ یہ خرابیاں تو دنیا بھی ہیں پھر عقل بھی خراب ہو جاتی ہے عقل الٹ جاتی ہے عقل عقل کا استعمال نہیں کر سکتے اور اچھی چیز بری معلوم ہونے لگتی ہے بری چیز اچھی معلوم ہونے لگتی ہے کٹر کی بدبو پسند آتی ہے خوشبو سے طبیعت بھاگنے لگتی ہے الٹ جاتا ہے دماغ اور آخرت تو ہے ہی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لان اللہ ناظر اب المنظور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی پتنی گاہی کرنے والے کے لیے لانت کی بد دعا فرمائی اور ایسے ہی اس کو آنکھوں کا ذنا فرمایا اور اللہ رسول کی نافرمانی جو کرے گا تو وہ کہاں اس پر جو بھی آتا آپ پر سے وہ کم ہے اور قلب جو ہے اس کا تو ستیہ ناسی ہو جاتا ہے حضرت نے فرمایا تھا کہ اور گناہوں سے اگر اللہ تعالی کی طرف سے قبلہ دس ڈگری پندرہ ڈگری انحراف ہو جاتا ہے لیکن یہ بدنگاہی کا ہی ایسا مرض ہے کہ اس اس کی وجہ سے انسان کی پیٹھ اللہ کی طرف اور رخ اس معشوق کی طرف حرام معشوق کی طرف ہو جاتا ہے بالکل ہی قبلہ اس کا بدل جاتا ہے نظر کی ہے ظالم قلب کا گلشن گلشن قلب کا کیسے ہے کہ اس کی گلشن قلب جو ہے اللہ تعالیٰ کے رہنے کی جگہ ہے اللہ نے قلب قلب انسانی کو اپنا مسکن بنایا ہوا ہے اپنے رہنے کی جگہ لیکن ہم نے اس کے اندر چونکہ گندگی بھرتی ہے نامحرموں کی اور بے پردگی کی اور دوسرے رضائل کی تو اس وجہ سے اس دل میں ایسا دل جو گندا دل ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے نہیں رہتے اور کل پھر ویران ویرانیوں کا ویرانی قبرستان بن جاتا ہے نظر کی ہے ظالم کرنا ویران قلب کا گلشن کرنا ویران قلب کا گلشن حسن پانی ہے کرنا مانے کو جا کے دیکھ در ند اس دیکھ در ندیا قبرستان یعنی کتنے لاکھوں کروڑوں کب سے دنیا قائم ہے کتنے حسینوں کے ڈاک حسن کے دعوے جو ہے قبرستان کی نظر ہو گئے مٹی کی نظر ہو گئے آج ان کے ان کا وجود بھی باقی نہیں ہے مٹی مٹی ہو گئے ان کے کوئی کوئی چیز جن جو خوبصورت آنکھیں خوبصورت گال اور خوبصورت جسم کو کالے کالے بال قبروں میں جا کے دیکھو قبر میں خاک چھانی تو کیا ملی ہے کچھ بھی نہیں ملا نہ تو لہلا ملی نہ تو مجنو ملا نہ تو لہلا ملی قبر میں جا خاک چھانی مگر کیا ملی نہ تو مجنو ملا نہ تو لہلا ملی کسی چیز کا وجود نہیں نہ رنگ باقی نہ ہڈیاں باقی ہڈیاں بھی اس کے سب برابر ہو گئے ایسی جگہ فرمایا کہ حسن جو ہے یہ فانی ہے بالکل ایسی چیزوں پہ مرنا عقل مندی نہیں ہے اگرچہ کشش تو ہے لیکن اس کشش پر اپنے اپنے آپ پر قابو رکھو اور عقل کی آنکھ عقل سے سوچو کہ ہم کو اللہ نے یہ آنکھ ان ان حرام جگہوں پر استعمال کے لیے نہیں تھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم جانتے ہیں تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو خیانت کو اور سینوں کے راز یعنی سینوں کے اندر جو تم گندے گندے خیالات پکاتے ہو ہم ہر خیال سے واقف ہیں ہم سب جان رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تمہاری یہ حرکتیں اور تمہارے منصوبے تو یہ لیکن ان ان جگہوں پر اپنی آنکھوں کو خراب کر کے دل کو خراب کرو گے اور دل کا بھی ستیہ ناش ہوگا اور دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی مانا کہ ان میں کشش تو ہے لیکن تھوڑے دن کے بعد یہ کشش جو ہے وہ جاتی رہے گی اور پھر تم اپنا سر پیٹو گے کہ ہم نے کہاں اپنا قیمتی وقت اور جوانی کو برباد کیا ہاں۔ جیسے سنا کہ ایک شخص بکرا منڈی میں بکرا لینے گیا تو اس نے کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے اس نے کہا بھائی چائنا کا ہے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں گھر جا کے بھونکنا شروع کر دیتا تو یہ حسن جو ہے وہ اتائی نہ ناپائیدار ہے کہ تھوڑے دن کے بعد جو ہے وہ بالکل سمجھو بھونکنے لگ جائے گا یاد ان کی ہے چشم بھی ہے ان کی ہے چشم بھی ہے نم لد دریا ہے کو دامن لگے دریا ہے یادوں کی ہے چی ہے نم یادوں کی ہے چی ہے نم لو دریا ہے کو دریا ہے راستہ اللہ کا راستہ اہل اللہ ہی سے ملتا ہے بغیر ان کے اللہ کا راستہ سنت کا راستہ سنت کے عمل کی توفیق اور اخلاص اور دوسرے رضائل سے صفائی ممکن ہی نہیں ہے میری قسمت کا میر کیا کہنا میری قسمت کا میر کیا کہنا ہاتھ میں گر نبی کہوگا من ہاتھ میں گر نبی کہوگا من میری قسمت کا میر کیا کہنا میری قسمت تعمیر کیا کہنا آپ میں ڈر نبی کا من آپ میں ڈر نبی کا ہر ایک پنگار تن سار حق تر رشکے تن آو سم بولو سو سن رشکے دے ہارو سم بولو سو سن یعنی اللہ کے راستے کا ایک کانٹا چپ جائے جو اللہ کے راستے میں جو مصیبت آ جائے مشکل آ جائے کوئی لان تان کرے تانے کسے شطرے بازی کرے ملا کہہ دے یا پردہ کرنے والوں کو کچھ کہہ دے یا اور بہت سی باتیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں تانا زنی کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے وہ باتیں بناتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہے اور اللہ کے لیے مشکل اٹھانا اس میں فرمایا کہ اللہ کے راستے کا اگر ایک کانٹا بھی ہو وہ کانٹا سارے عالم کے پھولوں کے لیے باعث سے رشک ہے باعث سے رشک ہے وہ نہیں چھوڑیے تو نہیں جا رہا ہے تو اس موقع پر حضرت والا اللہ علیہ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے کا جو کانٹا ہے اگر کانٹا بھی چپ جائے تو سارے عالم کے پھول مل کر بھی اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں یعنی اس کو سلامی پیش کریں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا اللہ کے راستے کا کانٹا اتنا قیمتی ہے اور بہت ہی کم ہمتی اور بے وقوفی کی بات ہے کہ لوگوں کے کہنے سے دین پر چلنے میں کمزوری آ جائے لوگ باتیں بنانے لگے اور ہمارے اندر کمزوری آ جائے جیسے کسی نے داڑھی رکھی اب لوگوں نے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ تم بلا ہو گئے اور تم دقیہ کہتے دقیہ نوسی راستے پہ چل رہے ہو دقیہ نوسی تو وہ خود ہے کیونکہ وہ جانوروں کے راستے پہ چلنا کافر کافر داڑھی مڈاتا ہے اور کافر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جانوروں سے بھی بدتر فرمایا کہ یہ جانور نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں تو دقیہ نسی تو وہ خود ہو رہا ہے اور ہم تو اللہ کا شکر ہے جو جاری رکھتا ہے اپنا ظاہر بناتا ہے اس کے ظاہر کی بھی اتنی قیمت ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر جب آئے تو ان جادوگروں میں جو ہے وہ ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہولیا بنایا تنظیم ٹوپی بھی پہنی داڑھی بھی رکھی اور لمبا کرتا بھی پہنا ان کے جیسا ہولیا بنا کر آئے اور جب انہوں نے اپنی جو ہے وہ جادوگری دکھائی تو وہ نظر بندی تھی کہ جیسے معلوم ہونے لگا کہ جیسے سانپ ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ اپنی آسا زمین پہ ڈال دیجیے جب انہوں نے آسا زمین پہ ڈالی تو وہ آسا حقیقی اجدہ بن گئی اور اتنے نے سارے بناوٹی سانپوں کو نگل لیا تو پھر اس کے بعد جادوگروں نے جب یہ دیکھا معاملہ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے اور موسا علیہ السلام کوئی جادوگر یا کاہم نہیں ہے اور فوراً یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جادوگروں کو ایمان نصیب فرما دیا حالانکہ اس سے پہلے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ ان کو ایمان کی دعوت دی نہ ان کو جا کے تبلیغ کی نہ ان کا ان سے کبھی پہلے واسطہ تھا لیکن جب ان کو ایمان عطا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حضرت موسا نے پوچھا کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہوا فرعون کو تو میں نے دعوت بھی دی تبلیغ بھی کی حامان کو بھی دعوت دی جو اس کا وزیر تھا حامان کو تو حضرت فرماتے تھے حامان بر وزن بےمان حامان بر وزن بے ایمان اس سے حضرت نے نصیحت یہ نکالی کہ دیکھو بری صحبت سے کتنا بچنا چاہیے کہ فرعون جو ہے اس کے دل میں ایک دفعہ آئی کہ میں حضرت موسا علیہ السلام پہ ایمان لے آؤں تو اپنی بیوی سے مشورہ کیا حضرت آسیہ سے حضرت آسیہ ایمان لا چکی تھی تو اس نے پوچھا کہ دیکھو حضرت موسا مجھے فرما رہے ہیں کہ میں ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ مجھے مجھے کہلوا رہے ہیں پیغام دلوایا ہے تو کیا میں کیا کروں تو حضرت آسیہ نے فرمایا کہ گنجے فوراً ایمان لیا تیری قسمت جاگی کہ اللہ تجھے خود یاد فرما رہے ہیں ایمان لیا ایمان لانے کے ارادے سے چلا راستے میں یہ بے ایمان مل گیا بری شوبت کتنی بری چیز ہے کہ آدمی نیکی کرنے جا رہا ہے اور راستے میں شریر لڑکے گندے لڑکے مل گئے اور نے کہا کرے کہاں جا رہے ہو ذرا تھوڑا ہمارے ساتھ چلو دیکھو ہم تمہیں کیا دکھاتے ہیں تمہیں گندی چیزیں دکھا دی گندی فلمیں دکھا دی گالب گلوچ کر لیا ادھر ادھر چلے گئے یہ سب دکھا کے ان کو جو ہے وہ گھیر لیا جا رہے تھے نماز پڑھنے راستے میں سے ان کو وہ چک لیا شیطان نے تو ایسے ہی وہ حامان نے فرعون کو کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا بھائی اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود پیغام بھجوایا ہے کہ ایمان لیا اور میں ایمان لانے جا رہا ہوں اور بیوی سے بھی مشورہ کر لیا نے کہا ہاں، ضرور جاؤ فوراً جاؤ لیکن حامان نے کیا کیا کہ تلوار نکالی اپنی میان میں سے اور فرعون کو دینے لگا کہ یہ تلوار لے لو اور میرا سر تن پہلے سر سے تن تن سے سر جدا کر دو پھر جا کے ایمان لے آنا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا کہ کوئی خدا دوسرے خدا پہ ایمان لائے نہ تو ایسی برا کلمہ اس نے کہا اور پھر ان کو پھر اپنا آ گیا لوٹ آیا تو اس لیے بری صحبت سے بچنا کتنا ضروری ہے کہ وہ نیکی کرنے جا رہا تھا ایمان لانے جا رہا تھا لیکن بےمان نے جو ہے اس کو دیا اور اس کو نیکی سے اس کو تو ایمان سے دور کر دیا اور ہم کو نیکی سے دور کر دیتے ہیں ایسی بری صحبت وہ کہتے ہیں کہ آؤ یار نماز میں کیا ملے گا یہاں دیکھو ہم کنچے کھیل رہے ہیں اس میں کتنا مزہ آ رہا ہے کرکٹ کھیل رہے ہیں اس میں کتنا مزہ آ رہا ہے یا موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں کتنا مزہ آ رہا ہے اور نماز میں تو کوئی کچھ بھی نہیں ملے گا تو میں آؤ ذرا اچھا پڑھ لینا تھوڑی دیر ہمارے ساتھ کھیل لو یہ کر کے وہ بہتا دیتے ہیں تو بری صحبت کیسی بری چیز تو غرض یہ کہ ان جادوگروں کو یہ بتا رہے ہیں ظاہر کتنا قیمتی ہے ظاہر بنانا کتنا قیمتی ہے کہ موسا نے جب پوچھا کہ اللہ ان کو تو میں نے دعوت بھی نہیں دی تھی تبلیغ بھی نہیں کی ان کو ایمان کی اور آپ نے کیسے ان کو ایمان عطا فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ کو غیرت آئی کہ یہ میرے نبی کی میرے پیارے کی شکل میں آئے ہیں تو میں نے ان کی بناوٹی ہو لیے کو ہی حقیقی روپ دے دیا ان کو ایمان دے دیا یہ ظاہر جو بازے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں داڑھی ہے تو ظاہر نہیں ہے تو ایسی کی کیا فائدہ ظاہر کی کتنی قیمت ہے کہتے ظاہر سے کیا ہوتا ہے ظاہر کی کتنی قیمت ہے اور فرمایا کہ اگر تم بازار سے پھل لینے جاؤ سیب لینے جاؤ اور اس کا چھلکا داغی ہو تو کبھی خریدو گے پھل والا کہے گا یہ ظاہر سے کیا ہوتا ہے اوپر سے ہے اندر سے تو صحیح ہوگا آپ یہ لے جائیے آپ کہیں گے نہیں جب اوپر سے داغی ہے تو اندر سے بھی خراب ہو گئے کوئی بھی چیز لینے جائیں اوپر سے خراب ہوتی ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں خریدتا کہتے بھائی ہمیں صاف چیز دو چاہے بعد میں اندر سے خراب نکلے لیکن اوپر سے ظاہر سے جان بوجھ کر کوئی خراب چیز نہیں لیتا اور ایسے ہی حضرت فرماتے تھے کہ اگر پائلٹ جو ہے جہاز اتارنے والا ہو اور اس کے پہیے نہیں کھول رہا ہو تو وہ کہتے بھائی آپ پہیے کھولیے پائلٹ کہ نہیں صاحب پہیے تو ہمارے جہاز میں موجود ہیں اندر ہیں ہمارے کہ بھائی کھولو گے ظاہر کرو گے پہیے تب جہاز اترے گا ورنہ جہاز کریش ہو جائے گا کہ نہیں نہیں پائلٹ کہہ نہیں نہیں پہیے تو ہمارے اندر موجود ہیں آپ فکر نہیں کریں اندر ہیں پہیے تو کوئی اس کو منظور کرے گا کہ نہیں بھائی پہیے جب تک باہر نہیں آئیں گے اس وقت تک جو ہے وہ جہاز اترے گا نہیں حفاظت نہیں رہے گی ایسے ہی ظاہر کی اتنی قیمت ہے کہ ظاہر بنائیں گے تو ایمان جو اندر ہے اس کو ظاہر کرو ظاہر کرنے سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے داڑھی آدمی رکھتا ہے تو اس کو برے کاموں سے شرم بھی آتی ہے کہ میں داڑھی رکھ کے برا کام نہ کروں ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اس سے تو بات یہ رہی تھی کہ لوگ کہنے لوگوں کے باتیں بنانے سے جو ہے ڈر جاتے ہیں کہ اگر ہم دین پہ چلیں گے تو لوگ ہمیں کیا کیا کہیں گے لیکن لوگوں کی باتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے ہمت کر کے دین پر عمل کرنا چاہیے اور شیطان کے اور نفس کے کہنے میں بہلاوے میں بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے لوگ کتنا بھی کچھ کہیں ان کو کہہ دو کہ لوگ کہیں گے زمانہ کس طرح جا رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ ان کو کہہ دو کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں تم نہیں زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں زمانہ تو ہم بناتے ہیں جو اعمال ہم کریں گے وہی زمانہ کہلائے لائے گا کہ اس زمانے میں نماز زیادہ پڑی جا رہی ہے گاڑی رکھی جا رہی ہے نگاہ کی حفاظت کی جا رہی ہے بھائی تم کہاں جا رہے ہو تم داڑھی اٹھا رہے ہو اس زمانے میں تو داڑھی رکھی جا رہی ہے ارے تم کہاں جا رہے ہو بے بندگی کر رہے ہو نہ محرموں کو دیکھ رہے ہو اس زمانے میں تو نگاہ کی حفاظت کی جا رہی ہے تو ہم کیوں ان کو نہیں کہتے کہ آپ وہاں نہ جاؤ آپ ہماری طرح چلو کیوں آپ ہم کو وہاں پر جیٹ رہے ہو اگر زیادہ معاشرہ جو ہے جہنم میں جا رہا ہو تو آپ خوشی خوشی جہنم میں چلے جائیں گے کیونکہ معاشرہ وہاں جا رہا ہے اس لیے بھی وہی جانے جان بوجھ کے تو کوئی بھی اتنا نقصان نہیں کرتا کوئی آدمی کہے کہ میں جوتی کاٹنے کی دکان کھول رہا ہوں آئیے آئیے آپ کہیں گے نہیں بھائی میں جوتی کاٹنے کے لیے نہیں پیدا ہوا میں تو دوسرے کام میں اچھا کام کرتا ہوں کیونکہ نہیں آج کل جوتی کاٹنے کا کام بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں آپ آ جائیے تو کوئی بھی نہیں کہے گا کیا ہم جوتی کاٹیں گے ایسی جو ہے گاڑی کہے گا اکثر یہ سائیکل والے سائیکل والوں کی تو آپ گاڑی مت لیجیے پینٹ کروزر مت لیجیے کرولا مت لیجیے بلکہ آپ سائیکل چلائیے کیونکہ اکثر یہ سائیکل والوں کی ہے یا موٹر سائیکل والوں کی ہے تو آپ گاڑی چھوڑ کے موٹر سائیکل چلانا شروع کر دیتے ہیں وہاں آپ کو کہاں کیسے آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس اچھی چیز ہے تو کتنی قیمتی اور اچھی چیز ہے اس کو چھوڑ کر ہم ان جانوروں کی باتیں کیوں مانیں کیا آپ دین ہو جائیے اور آخرت کا بھی نقصان اور دنیا کا بھی نقصان اس لیے کسی کہنے سے بالکل متاثر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے ہمدردی ہونی چاہیے کہ بیچارہ کیسی حماقت کی بات کر رہا ہے ہم کو دین سے دور کر رہا ہے بلا آخرت میں ہمارے کون کام آنے والا ہے اللہ کام آئے گا تو جب اللہ کام آئے گا تو اللہ کی بات مانیں گے تو فائدے ملیں گے یا نافرمانی کرنے سے فائدے ملیں گے یہ کہاں ہمیں بے وقوفی کے راستے پہ لے جاؤ اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے نہ کہ ہم اس نے کام کو چھوڑ دیں بلکہ اس نے کام کو اور مضبوطی سے پکڑو اور ان کو بھی کہو کہ بھائی تم اس طرف آ جاؤ تبھی نو راستہ تم اختیار کر رہے ہو کہ جانوروں کا راستہ جن کافروں کا راستہ تم اپنا رہے ہو تم بجائے اس کے تم بھی اسی طرف آؤ حق حق کا کا ہر ہر ایک ایک خارف کر راہ خار رشک رے ہاں پلو جا سے پر جن کی سوحبت سے دل ہوشن جن کی سوحبت اچھا میں یہ کتاب کل پڑھ لیں گے میں ایک مختصر سی کوشش کرتا ہوں مختصر رہے بات اور وہ یہ کہ سالک یعنی اللہ کے راستے میں چلنے والے اکثر لوگ پریشان اور غمگین زیادہ رہتے ہیں وہ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو چونکہ برے تقاضے آتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہم چل نہیں پاتے ایک تو بات یہ ہے کہ غمگین رہنا اللہ کو پسند نہیں غمگین مطلب رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے یہ جو بات یہاں ہوتی ہے پھول تمنا کی اور اللہ کے راستے کا غم اٹھانے کی یہ غم تکلیف دہ تھوڑی ہوتا ہے یہ تو خوشی کا باعث ہوتا ہے اس غم سے خوشی آتی ہے کیونکہ روح خوش ہوتی ہے غم تو غم ہوتا ہے نفس کو اور نفس ہمارا دشمن ہے تو نفس نفس کو غم پہنچے دشمن کو غم پہنچے تو خوشی ہونی چاہیے نا یہ وہ غم نہیں ہے جو ہم یہاں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے کا غم اٹھائی تو یہ غم غم نہیں ہے وہ غم نہیں ہے جو دنیا کا ہوتا ہے اور جو تکلیف دہ ہوتا ہے بلکہ اس غم سے خوشی آتی ہے لیکن سالک ان باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں تو سن لیجئے کہ تقاضوں کا برے تقاضوں کا آنا کوئی نقصان دہ نہیں ہے اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا آدمی سوچتا ہے کہ ہمیں تو برے تقاضے آ رہے ہیں تو ہم کہاں اللہ والے ہو سکتے ہیں کہاں اللہ کے راستے میں چل سکتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جو ہے یہ تقاضوں کا آنا برے تقاضوں کا ایمان کی علامت ہے ایمان کی علامت ہے خوش ہو جانا چاہیے برے تقاضے آئیں تو خوش ہو بس کام کیا ہے کہ اسے مشغول نہ ہو مشغول نہ ہونا چاہیے ان کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے ان کے ان کے ان منصوبوں پہ خیالات پہ عمل نہیں کرنا چاہیے تو بس عمل تو آپ کے اختیار میں ہے اب جیسے میں بیٹھا ہوں بالفرض اگر مجھے کوئی گندا خیال آئے تو میں اس پہ عمل تو نہیں کر رہا نا بس عمل نہیں کر رہا تو بس اللہ کا راستہ طے ہو رہا ہے وقت جو جیسے جیسا وقت گزر رہا ہے سب اللہ کا راستہ طے ہو رہا ہے بس ہمیں اپنی جان لڑانی ہے کہ ہم گناہ پر عمل نہیں کریں تقاضا آئے اس تقاضے پر عمل ہم نہیں کریں تو بس ہم اللہ والے ہیں اور رات بھر میں چلو دن بھر میں ایک دفعہ دو رقط پڑھ کے توبہ کر لو اللہ سے معافی مانگ لو جیسے ہمارے حضرت نے سکھایا کہ عشاء کی چار فرض کے بعد دو سنت تو پڑھنی ہی سب نے ہوتی ہے اور بھی سے پہلے دو رکعت اور پڑھ لو تو اسی میں تعجد کی بھی نیت کر لو اسی میں توبہ کی نیت بھی کر لو کہ دن بھر اللہ مجھ سے جو گناہ ہو گئے آپ اس کو معاف فرما دیجیے تو اسی میں توبہ کی نیت بھی کر لی اور اسی میں حاجت بھی اللہ سے مانگ لی اسی دو رکعت میں تو یہ آپ کی تعجد بھی ہو گئی تعجد کے کتنے فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک صالح لوگوں کے رجسٹر میں نام لکھ لیں گے جو تحجد گزار ہوتا ہے اس کو یہ نام ملتا ہے کہ صالحین کے رجسٹر میں اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے کتنی بڑی بات ہے اور صالحین کے رجسٹر میں نام لکھ لیا تو سارے دنیا کی اولیاء اللہ کی دعائیں مسلمانوں کی دعائیں ہم کو خود مل جاتی کیسے یا تحیات میں ہم پڑھتے ہیں اللہ وسلوات و طیبات السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا عباد اللہ صالح سارے سارے بندے جو اللہ کے صالح ہیں ان جب ہم صالحین کے رجسٹر میں ہو گئے تو ان سارے مسلمانوں کی دعائیں ہم کو خود بخود ملتی ہیں بڑا عظیم الشان فائدہ ہے تو غرض یہ کہ صالح جو ہے وہ اکثر غمگین رہتا ہے اور ایک تو یہ وجہ برے تقاضوں کی اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی اپنا کوئی خاص حال تجویز کرتا ہے کہ مجھے اب جو میں عرصہ ہو گیا اللہ اللہ کرتے یا اللہ والوں سے تعلق رکھتے تو مجھے مجھے جو ہے اب بالکل پرسکون ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ اولیاء اللہ پرسکون رہتے ہیں اور میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا اور مجھے جب میں اللہ کا نام لوں تو مجھے یہ مزہ آنا چاہیے تھا روشنیاں دکھائی دینی چاہیے تھی اور ذکر کرنے کے بعد اب مجھے کرامت آنی چاہیے تھی کہ میں ہوا میں اڑنے لگتا یا یہ کام کر لیتا ہے لگتا ہے کہ یہ بھی یہی منصوبہ بندی کرنا کہ یہ مجھے ہوا میں اڑنا چاہیے تو یہ یہ چیزیں اپنی حالت کو تجویز کرنا کہ میرے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا یا اب تک میں اللہ اللہ کر رہا ہوں مجھے گناہ کے تقاضے آنے ختم ہو جانے چاہیے تھے یہ سب اپنی حالت کو تجویز کرنا ہے اور تجویز میں ہمیشہ پریشانی ہوتی ہے کرنے کا کام کیا ہے تفویض اللہ تعالیٰ کو سارے اختیارات سپرد کر دینا اس وقت میرا جو حال ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو میرا جو حال ہے سب سے مفید یہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے حالات آتے ہیں تو جو کچھ بھی میرا حال ہے کرنے کا کام کرنا ہے ذکر بتایا گیا ہے اس پہ پابندی سے پابندی سے عمل کریں صبح شام کی تصویرات تلاوت اور مناجات مقبول کا اہتمام اور اس کے علاوہ اپنی زبان کی بھی حفاظت ہے نگاہ کی حفاظت اور زبان کی بھی حفاظت نگاہ کی حفاظت بہت ضروری ایسے ہی زبان کی زبان سے انسان کے کھٹا کھٹ کو نہ ہونے لگتا کھٹا کھٹ اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کسی کو جملہ کہا کسی کو تکلیف پہنچ گئی کوئی ایسی بات کہہ دی جو غیبت میں شمار ہو گئی کوئی بات ایسی کہہ دی خلاف واقعہ حقیقت میں نہیں ہے یہ خلاف واقعہ بات کرنا بھی جھوٹ ہے اگر کوئی چیز کی پوری معلومات نہیں محض قیاس سے کہہ دیتے ہیں ہم لوگ کہ وہ ایسا ہو گیا حالانکہ ایسا نہیں ہوا تو کچھ اور بات ہوتی ہے جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو بلا تحقیق بات آگے بڑھاتی اس پہ وعید بھی ہے حجی سے بات میں وعید ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ کرو تو اس طرح سے زبان کی کئی آفتیں ہیں بیس آفتیں اس میں لکھی ہیں اصلاح اخلاق جو رسالہ رضت والا کا ہے اکثر میں کہتا رہتا ہوں کہ اس کا مطالعہ اگر سے کچھ سمجھ میں نہ بھی آئے یعنی یہ اس کو بعض لوگوں نے پڑھ کے کہا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارے اندر کوئی ہمیں تو کچھ بیماری محسوس نہیں ہوتی تو اس کا جواب حضرت نے یہ فرمایا کہ جو جو یہ کہے کہ میرے اندر کوئی بیماری محسوس نہیں ہوتی تو یہ سب سے بڑی بیماری تو یہ ہے کہ اس کو اپنے نظر نہیں آ رہا اسی کا علاج کرائے کہ حضور مجھے مجھے اپنے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا مجھے یہ مرض ہے کہ مجھے اپنے اندر کوئی عیب نظر نہیں آ یعنی یہ بھی جو ہے واجب العلاج ہے بیماری اپنے اندر اس کو ایڈ نظر نہ آئے تو غرض یہ کہ کام کرنے کا کرتے جائیے ہے کام کرنے کا ذکر اللہ پر دوام جو ذکر بتایا جائے اس پہ پابندی سے عمل کریں اب ذکر کرتے نہیں اور خط میں لکھا آتا ہے کہ ہم یہ ہمارے ساتھی ہے ہمارے ساتھی ہے تو جب کام پابندی سے نہیں کریں گے تو پھر کیسے ترقی کیسے ہوگی راستہ کیسے طے ہوگا لہذا تصبیحات کو ذکر اذکار کو خوب پابندی اور اہتمام کے ساتھ اور فکر کے ساتھ پورا کریں اور اسی طرح جو تلاوت بتائی ہے اس کو اور مناجات مقبول کو یہ سب چیز پابندی سے کریں جیسے صبح کا ناشتہ کھاتے ہیں دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں اور رات کا کھانا کھاتے ہیں کتنی پابندی سے ایسے یہ بھی چیز ہے یہ روح کی غذا ہے وہ جسم کی غذا ہے یہ روح کی غذا ہے اور اپنے ایک کام ہو گیا دوا میں ذکر اور ایک کام ہو گیا گناہوں سے حفاظت اور گناہ سے حفاظت کو تو سب جانتے ہیں کہ گناہ سے حفاظت جب ممکن ہے جب اسباب گناہ سے بھی دوری ہوگی گناہ کے اسباب گناہ کے قریب رہیں گے گناہ سرزد ہو جائے گا تو جہاں تک ممکن ہو اسباب گناہ سے بھی دوری تو اس طرح گناہ سے حفاظت اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق سنت پر واضح ہے سنت کے مطابق کوشش کریں کہ سنت کے مطابق ہر کام کریں بس راستہ طے ہو رہا ہے یہ کیا کیا ہم نے ایک تین برس ہو گئے پانچ برس ہو گئے دس برس ہو گئے تو اب ہوا میں اڑنا چاہیے تھا اب یہ کرامت حاصل ہو جانی چاہیے تھی خواب نظر طرح طرح کے خواب نظر آنے چاہیے تھے اور یہ ہونا چاہیے یہ سب اپنی حالت کو تجویز کرنا ہے اور ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا کشف ہو جانا کرامت یہ ہوا میں اڑنا یہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے اصل چیز فرمایا کہ الفکرام کر ہزار کرامتوں سے بہتر ہے کہ استقامت علمی یعنی گناہ سے حفاظت ہو اور نمازوں کا وقت فرائض واجبات سنت ممکدہ اپنے وقت پر ادا ہو تو یہ جو ہے یہ عرض کرنا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہے دیکھتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں چلنا شروع کرتے ہیں تو غمگین رہنا شروع کر دیتے ہیں یہ غم غم یہ غم جو ہے شیطانی جو ہے وسوسہ ہے شیطان چاہتا ہے مومن کو غمگین رکھنا غم کی کیا بات ہے بھائی بس گناہ سے بچو اور خوب جان لگاؤ اور پھر بھی اگر خطا ہو گئی تو پھر اللہ سے رو اور معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں تو بس غم کی کیا بات ہے اس میں اور نہ ہی یہ کہ اپنے آپ کو حالت کو تجویز کرے کہ ہمیں ایسی حالت ہو جانی چاہیے تھی ہمارے دل میں کوئی پریشانی آتی ہے ہم سوچتے کہ ہم اللہ کا راستہ نہیں چلے ارے پریشانیاں تو کتنے امبیا کو بھی کیسے کیسے حادثات پیش آئے کیسے کیسے واقعات پیش آئے تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے اس لیے پریشان ہونا اچھا نہیں ہے اور غمگین رہنا بھی اچھا نہیں ہے خوش رہے کھائے پیئے ہنسے بولے خوش مزاجی سے خوش اخلاقی سے رہیں ہر ایک کے ساتھ چاہے وہ کیسا بھی ہو لیکن اس کے ساتھ ہمارا ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے اخلاق کو اچھا رکھیں اور گناہ سے بچیں اور سنتوں کا اہتمام کریں اور جو تصویرات بتائی جائیں ہاں جو امراض لکھے جاتے ہیں جیسے کسی سے غیبت نہیں چھوٹ رہی بد گاہیں نہیں چھوٹ رہی یا اور کوئی مرض نہیں چھوٹ رہا تو اس کو جو علاج بتایا جائے اس پہ پابندی سے عمل کر کے پھر اس کی اطلاع یہ ایک باقاعدہ نظام ہوتا ہے اس کی اطلاع بھی کی جائے کہ ہم سے اتنا عمل ہوا اس کا نہیں ہوا یہ باقاعدہ ایک نظام ہے اور یہ کام ہے کرنے کے اب کام تو کریں نہیں ہم اور کہیں کہ ہم اللہ والے نہیں بن رہے اور ہم راستہ نہیں چل رہے تو یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے یہ سارے کام کریں تو انشاءاللہ دل میں بھی اطمینان اور سکون آہستہ آہستہ آنا ہی شروع ہو جائے گا لیکن ہم تجویز نہ کریں کہ اب ہم اتنا چل لیے تو اب ہمارے دل میں سکون آنا چاہیے تھا نہیں جیسے بھی ہو بس چلتے رہو ذکر اذکار کرتے رہو گناہ سے بچتے رہو توبہ کرتے رہو سنتوں پہ عمل کرتے رہو انشاءاللہ یہی راستہ طے ہو رہا ہے بس منزل انشاءاللہ یقینی ہے اچھا بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سناؤ کے پاس آتے وہ کہتے تم کیا بیچتے وہ کہتے ہیں میں بادام تو کہتے تو کہتے اس سے کیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس سے دماغ تیز ہوتا ہے تو کہتے ہیں جا جھوٹ بول رہے سارا جھوٹ ہے تو وہ خان صاحب کہتے ہیں اچھا بتاؤ میرے سر میں کتنے بال ہیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں تو خان صاحب کہتے ہیں تو خان صاحب کہتے ہیں یہ چار بادام لو تو اس کو کہو تو سردار کہتے ہیں تو خان صاحب کہتے ہیں اچھا بتاؤ کہتے ہیں ایک درجن کیلے میں کتنے کیلے ہوتے ہیں تو کتنے بارہ تو خان صاحب کہتے ہیں دیکھو دماغ تیز ہو گیا نا ایک عورت آئی روتی ہوئی روتی ہوئی کہا میرا بچہ بہت بیمار ہے ڈاکٹر کو دکھانے پیسے چاہیے تو ایک آدمی آیا اس نے کہا فکر مت کرو یہ ہزار روپے لو جو کتنے پیسے بھی لو اور باقی پیسے مجھے لا لو تو وہ جو نا ڈاکٹر کی اس کی فیس دیتی ہے تو وہ جو ہے نا تو آدمی کہتے ہیں بھائی کتنا اچھا کام ہو گیا آپ کے بچے کی دوائی مل گئی اور اس کی فیس اور اس کی فیس مل گئی اور میرا جالی نوٹ چل گیا ایک جو ہے نا ایک چائنیز کی ابھی بھی ان کا نام تھا ہوا تم دونوں کا نام تھا نشا نائن ہوا تم کی دو بچے دو کا بڑے کیا نام بتا ایک شاگر ہے نا اپنے اپنے مجھ سے کہتی ہے تم ضروری ہو تو کہتی ہے کہ ہو تو کہتی ہے تم کے ہر پیپر میں انڈے دیتی ہو ایک ایک عورت اپنی گاڑی پارک کر کے شاپنگ کرتی ہے واپس آنے سے اس کی گاڑی پارکنگ میں نہیں ہوتی وہ فورن پولیس کو اطلاع کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے دوسرا فون اس کے شوہر کو ہوتا ہے شوہر کا فون ایسے نہیں کرتا ہے وہ شوہر کہتا ہے کہ تم بالکل پاگل ہو میں نے ہی تمہیں پارکنگ میں ڈراپ کیا تھا تو وہ کہتی ہے اچھا تو ٹھیک ہے اب آپ جلدی سے مجھے پک کرنے آ جائیں شوہر کہتا ہے وہ تو میں کر دوں لیکن میں اس پولیس والے کا کیا کروں جو مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ گاڑی چوری کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ